بے شک وہ جن کے لیے ہمارا ودا بھلائی کا ہو چکا وہ جن ہمیں سے دور رکھے گئے ہیں